ایک عام انسانہ سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے اس حمام میں محلے کے اکلوتے اٹائی ڈاکٹر کے پاس میرے اکیلے کا ہی نہیں سب کا آنا جانا رہتا ہے کافی تجربہ کار ہو گیا ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ کچھ نہ کچھ مدد مل ہی جاتی ہے اور چمڑی برقرار رہتی ہے تسلی کی بات یہ کہ بڑے ڈاکٹروں کی مکمل چیک اپ بڑے ڈاکٹروں کی طرح, طرح مکمل چیک اپ کرتا ہے لیکن چیک اپ کروائی نہیں لیتا اور نہ ہی ٹیسٹوں کے چکر میں ڈالتا ہے بڑے ڈاکٹر چیک اپ کم ٹیسٹ زیادہ لکھتے ہیں اس روپ سے سمجھو جانا شروع ہو جاتا ہے ان کے اپنے ٹیسٹ کدے موجود ہوتے ہیں اگر باہر سے ٹیسٹ کروائیں تو وہاں بھی ان کا فیصد مقرر ہوتا ہے ایک رزلٹ دوسرے سے کتی الگ ہوتا ہے کبھی ایک کبھی ایک ساتھ تین چار بیماریاں گھیر لیتی ہیں مجال ہے جو اس کے ماتھے پر کبھی کوئی تریلی آئی ہو بڑی تسلی سے دوائی دینے کے ساتھ ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہے آدھی بیماری تو اس کے حسن سلوک ہی سے کٹ جاتی ہے اس کی دعاگا پر جاتے ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں ایک ساتھ دو دو چار چار بیماریاں لاحق ہوئی ہیں اللہ نے شفا بھی دی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیت کا کھوتا نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے یہ لفظ کھوتا نہیں کھوتا ہے اسے ضرورت پر اللہ رزق دیے جا رہا ہے اسی لیے مریض کی شفا کی خواہش کرتا ہے مریض کی دیر تک آنیاں جانیاں اسے خوش نہیں آتی بڑے ڈاکٹر مریض کی آنیاں جانیاں اچھا سمجھتے ہیں اگر وہ تین چار بار ایک ہی بیماری کے لیے آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے ہاں کسی دوسری بیماری کے لیے آتا ہے تو سو اللہ ہزار بار آئے کوئی بات نہیں یہ تو خوشگوار چیز ہوتی ہے کسی بہانے ملاقات ہو جاتی ہے دعا ہزاروں کا کام بھی چلتا رہتا ہے خور کو میں نے ہمیشہ خوشگوار اور پلطف بیماری سمجھا ہے لیکن یہ اس بار ایسی جگہ لاحق ہوئی جہاں سماجی سطح پر متواتر خو کے جانا معیوب سمجھا جاتا ہے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں بڑی ہی حیا آتی ہے مجھے مجبوراً دعا کے لیے جانا پڑا میں نے ڈاکٹر سے برائے راست حقیقت کہہ دی اسنا ایک اور صاحب آ گئے انہوں نے خرک کو الرجی کا نام دیتے ہوئے دعا طلب کی خرک پڑی ہوئی تھی میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر میں نے بقیہ جملے کو جملہ کہ میں اس کے میں اس امام میں اکیلا ہی نہیں ہوں کو پسے زبان ہی رکھا انہوں نے کھا جانے کے انداز کی گرکی سے میری جانب دیکھا ڈاکٹر نے بھی بڑی سنجیدگی سے میری طرف دیکھا میں نے خطرہ محسوس کر لیا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے تاہم میرے لیے یہ کوئی غیر متوقع رد عمل نہ تھا میں جانتا تھا کہ کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھے ایک دو جان تھے میں نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا متا جی بری بلا ہے اللہ اپنے پاؤں پاری رکھے آج کل تو سکی اولاد تک نہیں پوچھتی غیر کو کیا پڑی ہے دکھ سکھ دکھ میں ساتھ دیتا اللہ کا شکر ہے جو اپنے پاؤں چل رہے ہیں میں نے احتیاط ان کی ہاں بھی ملوائی تاکہ تلخی کے ختم ہونے کا یقین ہو جائے انہوں نے میری ہاں میں ہاں ملائی اس کے باوجود کسی ناگواری کی صورت سے بچنے کے لیے ڈاکٹر نے انہیں پہلے فارغ کر دیا حالانکہ میں پہلے آیا تھا شکریہ